الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی رسول الکریم ولی علیہ وصحاب اجمعین اماب الفاظ بسم اللہ الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شار رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما عداكم ولعلكم تشكرون وقال عليه الصلاة والسلام من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام قام رمضان ایمانا ایمانا واحتسابا واحتسابا غفر غفر له له ما ما تقدم تقدم من من من ذنبی ذنبی ليلة القدر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی ریم محترم بزرگوں اور بھائیوں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آج ہم ادا کرنے لگے ہیں یوں تو سارا کا سارا رمضان ہی خیر و برکت کا حامل ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے جتنی چاہیں نیکییں جو ہیں وہ کما لیں لیکن پھر یہ جمعہ کا مبارک دن جس طرح رمضان مہینوں کا سردار ہے اس طرح جمعہ بھی دنوں کا سردار ہے اس جمعے کی بھی ایک ایک ساتھ کو قیمتی جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وہ اعمال بجا لائیے کہ جو اللہ کے قرب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکے رمضان المبارک میں دو صفات خاص طور پر حاصل ہوتی ہیں اور دونوں کا تعلق دین کی اساسات سے ہے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی اور دین پر مکمل عمل پیرا ہونے کے لیے بھی ان دونوں صفات کا گہرا تعلق ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادت اہل ایمان پر فرض کی ہے اور پورے مہینے کا جو نظام العمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے ان دونوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا اور ان کو نشو و نما دینا ممد اور معامن ہے ایک صفت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ منو کو تباہ علیکم السیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ صفت تقوی جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو اور دوسری صفت کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبہ مبارک میں ہے کہ جو آپ نے شابان کی آخر میں حضرات صحابہ کرام رضوان الجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا کہ ہوا الصبر کہ یہ مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے تو یہ تقوا اور صبر دونوں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے اور دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ناگزیر ہیں جہاں تک قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا تعلق ہے قرآن نازل کرنے والا خود ہی فرما رہا ہے کہ علی فلامیم ذالک الکتاب لارئی بفی حدل المتقین کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے شک اور شبہ سے کیا مراد ہے خود قرآن کریم ہی اس شک اور شبہ کا ذکر کرتا ہے قرآن کے بارے میں یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ القرآن و یو و بعض و بعض قرآن کا بعد حصہ بعد حصے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے قرآن میں ایک جگہ بات جو ہے وہ اگر مجمل ہے دوسری جگہ اسی کی تفصیل بھی قرآن نے بیان کی ہے یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے بالکل آغاز ہی میں کہ اس قرآن الکتاب لا الارئی وفی یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے کیا شک اور کیا شبہ قرآن اس شک اور شبہ کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ ان کن تم فی رئی نزل ربدینہ فاتو بصورت ہی و شہدا ان کن تم صادقین کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی یعنی اس کتاب کے بارے میں یہ شک ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے اگر اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے خدا کی جانب سے اترنے میں شک ہے اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے اگر فاتو بسورتم مسلی ودو شہادا تو پھر تم تو اہل زبان ہو فسحا اور بلغا ہو فصاحت اور بلاغت میں اپنے آپ کو امام سمجھتے ہو اپنے مقابلے میں دنیا کو باقی دنیا کو عجمی کہتے ہو کہ وہ تو گنگی ہے بولنا ان کو کیا کہاں آتا ہے بولتے تو ہم ہیں خطابت تو ہماری ہوتی ہے شاعری تو ہماری ہوتی ہے سخن فہمی و زبان دانی تو ہم جانتے ہیں ہمارے مقابلے میں کون ہے تو تمہیں تو یہ دعویٰ ہے تو پھر فاتو بھی صورت مسل ہی پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ نا صرف تم ہی نہیں ود الروش و کو مندون اللہ اللہ کے علاوہ جو جو تمہارے مددگار ہیں وہ انسان ہو یا جنات ہوں سب کو جمع کر لو اور سب مل کر جو ہے وہ ایک صورت اس قرآن جیسی لے آؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو اس کلام اللہ کے بارے میں شک سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کسی غیر کا کلام ہے انسان کا کلام ہے خالق کا کلام نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں ظالی کل کتاب الارئی وفی اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ ہدایت کن کے لیے ہے حد المتقین جو تقوا والے ہیں تقوا والوں کے لیے ہدایت ہے اب تقوا کا ایک ابتدائی معنی بھی سمجھ لیجیے اور پھر شریعت کی اصطلاح میں کیونکہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے تقوا قرآن کریم نے بطور اصطلاح کے جہاں جہاں اس کو استعمال کیا ہے اس کا کیا معنی ہے وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے عام مفہوم اس کا ابتدائی وقا یقی کا معنی ہوتا ہے بچنا آدمی خطرات سے بچتا ہے یا ہر ایسے کام سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو بچتا ہے پھر بچنا کیسا ہوتا ہے طبیعتیں بھی دو قسم کی ہیں انسانی طبیعتوں کو آپ دیکھیے گا ایک طبیعت کے اندر لا ابالی پن زیادہ پایا جاتا ہے لاپرواہی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے فیل کا کیا انجام ہوگا میرے عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے بس جو آتا ہے کر دیتا ہے جو آتا ہے زبان سے نکال دیتا ہے جو آتا ہے کھا لیتا ہے جو آتا ہے پی لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں ہے غیر محتاط اس کا طرز عمل ہے غیر محتاط اس کا رویہ ہے نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جائز ہے یا ناجائز ہے حلال ہے یا حرام ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ میرے حق میں صحیح نکلے گا یا غلط نکلے گا یہ مضر ہے یا مفید ہے اس سے مجھے نقصان پہنچے گا یا فائدہ ہوگا اس سے بے پرواہ ہو کر ایک لا ابالی پن ہے ایک لا لاپرواہ طبیعت ہے ایک طبیعت اس قسم کی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسری طبیعت ہوتی ہے جو محتاط طبیعت ہوتی ہے وہ جو قدم اٹھاتا ہے سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے زبان سے بات نکالتا ہے تو سوچ کے کہ اس بات کا جو میں زبان سے نکالوں گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا میرے لیے جو ہے وہ مضر ہے مفید ہے یہ جو میں عمل کروں گا یہ عمل میرے لیے مفید ہوگا یا میرے عمل میرے لیے نقصان دہ ہوگا یہ جو میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یہ میرے لیے جو ہے وہ صحت کا باعث بنے گا یا بیماری کا ذریعہ بن جائے گا وہ قول ہو یا عمل ہو اس میں محتاط ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر احتیاط کا پہلو ابتدائی احتیاط تو اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ احتیاط پائی جائے پھر اس سے آگے بڑھ کر جس حد تک اس کا فہم اس کی عقل اس کی طبیعت اس کے اندر جو ہے وہ جلا آئے گی اس کے اندر تہذیب آئے گی اتنا اس کا نفع اور نقصان اس کا تصور بھی وسیع ہو جاتا ہے جتنا علم کم ہوگا یا جتنا فہم کم ہوگا یا جتنی عقل کم ہوگی یا جتنا اتنا جو ہے اس کا ادراک بھی اس کے بارے میں کم ہی ہوتا ہے لیکن جتنا اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا وہ اپنے نفع اور نقصان کہ اثرات کو بھی جو ہے وہ دور تک جو ہے وہ ادراک کرتا ہے محسوس کرتا ہے کہ اس عمل کا نقصان صرف یہی نہیں کہ اسی دنیا کے اندر بلکہ اس دنیا کے بعد بھی جو ہے وہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے دوبارہ زندگی ہے دوبارہ پیدا ہونا ہے دوبارہ میرے مجھے جو ہے وہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا اپنے کارنامہ زندگی کے بارے میں میں نے جواب دہی کرنی ہے یہ عمل جو ہے وہاں میرے لیے نقصان کا باعث بنے گا اپنے رب کی رضا کا باعث بنے گا خوشنودی کا ذریعہ بنے گا یا اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا اور میرے لیے جو ہے وہ جہنم کا باعث بنے گا پھر جب وہ یہ سوچتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ احتیاط زیادہ ہو جاتی ہے آپ ذرا غور کیجیے اب جس کے اندر یہ احتیاط ہوگی وہی شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل کے کان سے سنے گا کہ یہ کیا فرما رہی ہے اور یہ اللہ کی جو آخری کتاب آئی ہے کہ جس اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے جس اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جانا ہے جس کے سامنے میں نے جواب دہی کرنی ہے کل جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ کن اعمال کو پسند کرتا ہے اور کن اعمال کو ناپسند کرتا ہے وہ کس قسم کی زندگی سے خوش ہوتا ہے اور کس قسم کی زندگی سے ناراض ہوتا ہے جب وہ یہ جانتا ہے اور اس کا ادراک رکھتا ہے اور طبیعت کے اندر یہ احتیاط ہوتی ہے تو پھر قرآن کریم کے عوامر پر قرآن نے جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہوتا ہے اور جن جن سے قرآن کریم نے منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس لیے ایسی طبیعت کا حامل انسان ہی قرآن کریم سے نفع اٹھا سکتا ہے اگر طبیعت جو ہے اس کے اندر یہ احتیاط نہیں ہے اور عمل اور قول کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا وہ تو ایسا ہی ہے جیسا جانور ہوتا ہے کہ جانور کو کیا پرواہ اس کی کہ کھیت اپنا ہے یا کھیت کسی دوسرے کا ہے جہاں سبز گھاس دے گی وہیں جو ہے وہ منہ مارنا اس نے شروع کر دیا یہ فرد بھی اسی جانور کی طرح ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے حلال ہے یا حرام ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں یا اللہ اس سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے یا اللہ کا غضب اس سے نازل ہوتا ہے یہ رشوت کا پیسہ ہے یہ سود کا پیسہ ہے یہ دوسروں کی حقوق جو ہے وہ غصب کرنے کا پیسہ ہے یہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے یہ حرام کی کمائی سے آ رہا ہے یہ کس طریقے سے آ رہا ہے اس کو بھلا کیا پرواہ کا کل انعام بل ہم ازل یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ایسے جانوروں سے بدتر جو ہیں غیر متعد طبیعت کی حامل جن کو اپنے اعمال کے نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور آخرت کے عذاب سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے یہ قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کی فکر ہے کہ جو ہم عمل کریں گے اس کا آخرت میں نتیجہ کیا نکلنا ہے للمتقین یہ ہدایت ہے اہل تقوا کے لیے اب دوسرا دوسری اصطلاح قرآن کی اس کو بھی سامنے رکھ لیں وشار الصبر یہ صبر کا مہینہ ہے تو صبر کہ عام ماننے تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب مصائب آئیں مشکلات آئیں تکالیف آئیں تو فغاں نہ کرے نالا و شیون نہ کرے اپنے جذبات کو جو ہے وہ قابو میں رکھے آپ ایسے باہر نہ ہو جائے یہ تو عام عرف میں جو ہے وہ صبر اسی کو کہتے ہیں لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی بھی جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں کہ جب اللہ کو آپ نے رب کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کا رسول مان لیا اور اللہ کے دین کو آپ نے دین جو ہے وہ مان لیا اللہ کے رب ہونے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے اور اسلام کے اللہ کے دین ہونے پہ راضی ہو گئے یہ ایمان لے آئے تو اب اس راستے میں دونوں صورتیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں ترغیب کی بھی اور ترغیب کی بھی ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ جس میں خوف ہوگا ڈر ہوگا کہ اللہ کے دین پر اگر عمل ہم نے کیا تو پھر یہ خطرات ہیں اس طرح مفادات ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اس طرح جان کو مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس طرح بہت ساری ہماری اغراض جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی کئی خطرات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں جان و مال کے خوف کے مراحل آئیں گے اور دوسرا لالچ اور تما بھی یہ بھی مراحل آتے ہیں کہ لالچ ہوتا ہے تما ہوتی ہے ہرس ہوتی ہے آدمی لالچ کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس طرف مال ملتا ہے اس طرف دولت ملتی ہے اس طرف دنیا بنتی ہے اس طرف زندگی زندگی کا معیار جو ہے وہ بلند ہو رہا ہوتا ہے اس طرف جو ہے وہ کوٹھیے ہیں کاریں ہیں عہدے ہیں منصب ہیں جا ہے مال ہے اس کے لالچ سارے کے سارے آ رہے تھے خوف ہیں لالچ ہیں ترغیب ہے ترغیب ہے لیکن جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے جس نے کہا میں نے اللہ کے دین کو جو ہے وہ دین مان لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اللہ کا رسول مان لیا ہے تو ترغیب اور ترہیب خوف اور لالچ کہ کتنے ہی مظاہر اس کے سامنے کیوں نہ آئیں وہ دین پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے یہ ہے صبر دین سے ہلنے نہ پائے دین پر صابر قدم دونوں میں دیکھیے گا تقوا ہو یا صبر ہو اس میں کشمکش کس کے ساتھ ہے اصل کشمکش نفس ہی کے ساتھ ہوتی ہے اصل کشمکش نفس ہی کے ساتھ خوف بھی نفس کے اندر ہوتا ہے ہرس بھی نفس ہی کے اندر شاوات نفس ہی کے اندر ہوتی ہیں ہوا نفس کے اندر نفس چاہتا ہے ایک طرف نفس ہوتا ہے نفس کیا چاہتا ہے نفس چاہتا ہے دنیا نفس چاہتا ہے مال نفس چاہتا ہے دولت نفس چاہتا ہے جا نفس چاہتا ہے اقتدار نفس چاہتا ہے علو نفس چاہتا ہے ہرس نفس چاہتا ہے دوسروں سے آگے بڑھنا نفس چاہتا ہے گاڑیوں میں مکانوں میں عیش و عشرت میں ہر معاملے میں میں آگے بڑھوں نفس چاہتا ہے لذتیں نفس چاہتا ہے عیاشی نفس چاہتا ہے مزے یہ نفس کی ساری باتیں ہیں نفس یہ سب کچھ چاہتا ہے نفس کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر فرق نہ آنے پائے ان کے اندر فرق نہ آنے پائے صبح صبح کے کے وقت وقت جو ہیں وہ آپ نرم و گرم بستر پر جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں موزن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے خیال خیال الفلاح او نماز کی طرف او فلاح کی طرف تو خیر نماز کے نماز نیند سے جو ہے وہ بہتر ہے اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن نفس کیا کیا کہہ رہا ہے نہیں اس وقت تو مزہ نیند کے اندر آ رہا ہے اس وقت مزہ بستر ہی کے اندر ہے اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا حق نہیں بنتا تمہارا حق نہیں بنتا یہ تم کیوں لیتے ہو تم تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو تمہاری تو ڈیوٹی ہے لیکن نفس کہتے ہیں نہیں یہ رشوت لے لو رشوت تو اس وقت عام معاشرے میں چل رہی ہے اس اس کے لینے میں جو ہے وہ کیا حرج ہے یہ تو اب رشوت خود قانون بن چکا ہے کیونکہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کا قانون ہے ہی قانون شکنی اس ملک کا تو قانون قانون شکنی ہے اور جو جتنا بڑا قانون شکن ہوگا وہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر جائے وہ فائز ہوگا اس ملک کا تو قانون یہ ہے تم تو ایک کلرک ہو تم تو ایک چھوٹے منصب پر ہو بھلا تم نے جو ہے سو دو سو ہزار دو ہزار اگر رشوت لے لی تو اس سے کیا فرق پڑے گا جہاں جو ہے وہ کروڑوں اربوں جو ہے وہ رشوتیں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں لفظ جو ہے وہ اس کو دلائل بھی دے رہا ہے دلائل بھی فراہم کر رہا ہے لیکن اللہ کا حکم یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ دنیا کے مزے جو ہے وہ کتنے دن کے مزے ہوں گے یہ دنیا کی عیاشیاں کتنے کتنے دن کی عیاشیاں ہوں گی بالآخر خدا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے اور اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ آگ بھر رہے ہو اور اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو تو جس پیٹ کے اندر آگ حرام کی بھری ہوئی ہو وہ جنت کے اندر تو نہیں جا سکتا وہ جہنم ہی کے اندر جائے گا دائمی جہنم کا ایندھن بن جاؤ بن جاؤ گے اس لیے اس رشوت سے ہاتھ روک لو نفس اس کی طرف ترغیب دے رہا ہے لیکن اللہ کا حکم جو ہے اب نفس کے تابع ہے اگر یہاں صبر کام آئے گا قارون قرآن کریم ذکر کرتا ہے قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکل رہا ہے ایسے خزانے آج کسی امریکن کے پاس بھی ویسے خزانے نہیں ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ لیں میں اس وقت تفصیل نہیں رکھ سکتا ہوں میرے پاس تو دس منٹ ہیں صرف کہ وہ خزانے کیا تھے اور آج کے خزانے کیا تھے اشارہ صرف اس کر دیتا ہوں جو سمجھ سکتے ہیں کہ آج جن کے پاس آپ دولت کہتے ہیں نا جس کے پاس سب سے بڑا سرمایہ دار دولت مند اس کے پاس بھی حقیقی دولت نہیں ہے دنیا کی دولت بھی جس کو سونا اور چاندی کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس بھی سوائے نمبروں کے اور کچھ نہیں ہے یہ نمبر تو کوئی دولت نہیں ہوتے اس کے پاس نمبروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور دیکھنے والے انشاءاللہ دیکھیں گے یہ نمبروں کا نظام جس وقت گرے گا غبارے سے ہوا نکلے گی تو یہ سرمایہ دارانہ نظام سارا سارا کا جو ہے وہ زمین بوس اس طرح ہو جائے گا کہ دیکھنے والے بالکل اسی طریقے سے دیکھیں گے اور حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ جس طرح کل قارون کو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ جب وہ فہارا جا علاقوں میں جب قوم کے پاس نکلا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ اور نمائش کرتے ہوئے قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم کیا بتاؤ آج سارے دنیا دنیا داروں دنیا پرستوں دنیا کے پجاریوں کا یہی جو ہے وہ یہی تمنا اور یہی خواہش نہیں ہوتی آج سے چودہ سو سال پہلے جو ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی اور واقعہ اس سے بھی جو ہے وہ سینکڑوں سال پہلے کا ہے قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم جب قارون کی اس زیب و زینت کو نمائش کو اور دولت کی نمائش کو دیکھا قال الذين يريدون الحياة الدنيا جو دنیا چاہتے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش ہمیں بھی ایسا ملتا جیسا کارون کو ہے لذو حسن عظیم بڑی قسمت والا ہے بڑے نصیب والا ہے یہی ہوتی ہے آج بھی خواہش یا یعنی نہیں اور کیا خواہش ہوتی ہے پودوں کو دیکھتے ہو منصبوں کو دیکھتے ہو دولتوں کو دیکھتے ہو پیسوں کو دیکھتے ہو بلڈنگوں اور کوٹھیوں اور کاروں کو دیکھتے ہو سب کو دیکھنے کے بعد کیا اس کے علاوہ اور کیا خواہش پیدا ہوتی ہے الحیات دنیا تلنا قارون کاش ہمیں بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے کیسا خوش قسمت ہے قال اوتوا العلم قرآن سنیے اللہ اکبر اللہ کا اللہ کا آخری کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اور قیامت تک جو ہے وہ زندہ اور پائندہ ایسی کتاب ہے ایسی کتاب ہے یہ جس دور میں جس وقت بھی پڑھو گے یہی لگے گا کہ اسی دور میں اسی وقت کے لیے یہ نازل ہوئی ہے قال الذين العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون لوگو وہ ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم تھا کون سا علم یہ علم نہیں جس کو آپ علم کہتے ہیں یہ علم نہیں کہ جس کا سارا کا سارا سارا کا سارا مقصد اور نصب العین سوائے پیسہ کمانے کے اور کچھ بھی نہیں یہ علم نہیں یہ علم نہیں ہے اس علم کا بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس کا بھی سن لو اس کا مقصود سوائے پیسہ حاصل کرنے کے سوائے دولت حاصل کرنے کے آج آج کس ڈگری کی سب سے زیادہ وقت اور ویلیو ہے سب سے زیادہ وقت اور ویلیو کس ڈگری کی ہے اسی ڈگری کی ہوگی کہ جس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد طالب علم زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے یہی ہے یا نہیں اور کس ڈگری کی ہے کیا معیار ہے کون سی ڈگری آلہ ہے اور کون سی کمتر ہے اس کے علاوہ کوئی اور معیار ہے اس علم کے بارے میں بھی سن لو فارض ولم الا مبلغهم من العلم ان سے اعراض کیجئے جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں جو ہم جنہوں نے ہمیں بلایا ہوا ہے جو ہماری یاد کو اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں جو ہمارا تعلق توڑ چکے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ہم نے ان کو وجود عطا کیا ہے ہم نے زندگی کی نعمتیں ان کو بخشی ہیں لیکن وہ ظالم ہم سے ہی روح روگردہ ہو چکے ہیں ہم سے جو ہے وہ پھر چکے ہیں ہمارے باغی اور ہمارے سرکش بھر چکے ہیں فارض امن طب ایسے باغیوں سے ایسے سرکشوں سے جو ہے وہ آپ بھی اعراض کیجیے فارض امن طلّہ ہاں جی، ولم یورد الحیات دنیا وہ کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے دنیا کی زندگی کے ظالی کا مبلغ ہوں من العلم ان کے علم کی ساری کی ساری معراج یہی ہے ان کے سارے علم کی معراج یہی ہے یہ علم نہیں جو آدمی جو ہے لا معبود الا البطن والمیدہ کوئی معبود میرا نہیں ہے سوائے بطن اور میدے کے بس اور عبد الدرم و دینار بندہ ڈالر و دینار قال اللہ جن کو حقیقی علم تھا قال اللہ جین اوت العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالح انہوں نے کہا جو اللہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل تھی جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ قارون کے سارے خزانے قارون سمیت فانی ہیں ختم ہو جانے والے ہیں بل آخرت و خیر آخرت باقی ہے اور آخرت بہتر ہے انہوں نے کہا وہی لکم سو ہلاکت ہو تمہارے لیے ستیہ ناش ہو تمہارا بہتر ہے ایمان اور عمل عمل ایمان اور جو ہے ہے یہ بہتر اس سے تم قارون کے خزانوں کو بہتر سمجھ رہے ہو لیکن وہ صابرون یہ ایمان اور عمل سالے اس چکا چون کر دینے والی دنیا کی روشنی جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایمان اور عمل سالے اختیار کرنا ہر فرد کے پس کی بات نہیں ہے یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں صبر کرنے والے ہیں یہ صبر ہے جو آدمی کو دین پر ثابت قدم رکھتا ہے تو تقوا اور صبر یہ دونوں صفتیں جو ہیں وہ اگر انسان اختیار کر لے تو پھر انسان ہوا کا بندہ نہیں بنتا ہوا کے مقابلے میں ہوا انسان کی خواہش انسان کا نفس سب کچھ یہی ہوتا ہے باقی جتنے بھی دلائل لائے عقل تو پھر اس کی غلام ہوتی ہے یاد رکھیے گا عقل پھر اس کی غلامی کر رہی ہوتی ہے دلائل عقل فراہم کر رہی ہوتی ہے دلائل وہ عقل جو ہے وہ اس ہوا اس خواہش کی غلام غلامی کی حیثیت سے دلائل دے رہی ہوتی ہے کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے نفس کی بندگی کے نفس کی پوجا کے اپنی نفسانی اغراض ہوتی ہیں نفسانی مفادات ہوتے ہیں نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اور نفس کی چاہتے ہوتی ہیں نفس کے مزے ہوتے ہیں نفس کی لذتیں ہوتی ہیں اور دلیلیں طرح طرح کی تو جو ہے وہ گھڑی جا رہی ہوتی ہیں یہ دلیل گھڑنے کا کام جو ہے عقل اس وقت کرتی ہے جب عقل جیسی نعمت کو جو ہے وہ اپنی ہوا اور اپنے نفس کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جائے تو پھر ہوا کا غلام نہیں بنتا پھر غلام کس کا بنتا ہے پھر غلام کس کا بنتا ہے پھر انہی سے سن لیجئے کہ جن کی اتباع کا ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے انہی سے سن لیجئے کہ جن کے ساتھ محبت کا ہمیں دعویٰ ہے کالا علیہ السلاۃ وسلام لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص تم میں سے اس وقت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوا اس کی خواہش اس کی چاہت اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں اور آپ جو لے کر آئے اللہ کی کتاب لے کر آئے اللہ کا دین لے کر آئے اللہ کی شریعت لے کر آئے اور اس مہینے میں شاہ رمضان اللہ فی القرآن یہ قرآن اسی مہینے میں تو نادل کیا گیا اور یہ قرآن ہے کیا ہد الناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ بے الہدا والفرقان اور اس کے اندر تو روشن دلائل موجود ہیں اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اور یقین جانیے اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑے فتنوں کا دور ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اللہ نے فرقان بھیج دی ہے یہ کتاب نازل ہی لیے ہوئی ہے کہ یہ بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اگر معلوم کرنا چاہتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہو تو او قرآن کریم کی طرف رجوع کرو او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت میں جو ہے اپنی پناہ حاصل کر لو یقین جانو حق بھی پتا چل جائے گا باطل بھی پتا چل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہوا کی غلامی سے نکل کے آؤ اگر ہوا کی غلامی سے نہیں نکلے تو قرآن کھول کھول کے پڑھتے رہو اور سارا مہینہ پڑھتے رہو اور خوب طرز لگا کر پڑھتے رہو اور ساری کراطوں کے سال پڑھتے رہو یقین جانو قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے اگر ہوا کی بندگی سے نہیں نکلے ہو خواہش کی بندگی سے نکلو ہوا کی بندگی سے نکلو اور یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں جس نے مقصود اور مطلوب انسان کا بنا دیا ہے بس چوبیس گھنٹے اسی کے لیے چوبیس گھنٹے دن رات یہی فکر اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے اور اب تو ظالموں کو اب تو ظالموں کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے یہی دنیا کی یہی دنیا پرستی ہے جس کا عذاب ہم پر مسلط ہے اور یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا کہ یہ امت جو امت مسلمہ کہلاتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس امت کے عروج کا راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ کے ملحدین کا یورپ اور امریکہ کے خدا کے باغیوں اور سرکشوں کا ہے خدا کے باغی اور سرکش جس راستے پہ چل رہے ہیں اگر یہ امت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس راستے پہ چل کے جو ہے دنیا میں شاید فلاح حاصل کر لیں تو اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی غلط فہمی اور کوئی حماقت نہیں ہو سکتی اللہ خود فرما رہی ہے امت کو بتا رہی ہے دشمنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے دشمنوں کا خبالا ایمان والو اپنے علاوہ کسی اور کو کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ وہ تو کبھی بھی تمہاری بلائی نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان تم سس کم حسن تم تسو وہ ان تصب کم سید یا سنو ان تم کم حسن تم تسو تصب کم سید یہ وہی الفاظ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے اور جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئے اور جو علیہ السلام لے کر آئے اور جو لوہے محفوظ میں محفوظ تھے اور جو حق سبحان و تعالیٰ کا کلام ہے کہ ان تم سس تم حسن تم تسو ہوں کم سید تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے بلائی پہنچتی ہے فائدہ انتم ان تم اگر کوئی بلائی تمہیں پہنچتی ہے مسلمانوں تو یہ کفار جو ہیں اس پر بڑے ہی نالا ہوتے ہیں ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے انتم سسک تسو ہوں تمہاری بلائی جو ہے تمہاری اچھائی تمہاری بہتری جو ہے یہ ان کو راس نہیں آتی یہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے یہ اس کو بہت ہی ناگوار محسوس کرتے ہیں ان تم سسکم حسن تسم اور اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے نقصان پہنچتا ہے تو پھر یفر یہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں خوشیاں بناتے ہیں کفار کا عالم تو یہ ہے اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے یا اللہ ہمارے لیے کیا نسخہ ہے اللہ ہی کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں نسخہ عطا کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے اللہ کفار تو بڑے مکر و فریب اور بڑی چالیں چل رہے ہوتے ہیں اللہ کفار کے پاس تو بڑے لاؤ لشکر ہیں اللہ کفار کے پاس تو بڑے وسائل ہیں اللہ کفار کی تو تدبیریں جو ہیں وہ بڑی کاٹ دینے والی ہیں اللہ کفار نے تو ہر طرف جو ہے ایجنسیوں کے جال پھیلائے ہوئے ہیں اللہ کفار نے تو اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے عالم اسلام کو اپنے گھیرے میں لیا اللہ اس میں ہم کیا کریں اللہ فرماتے ہیں ان تصویروں لا یزرکم کیدہم شیئا اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو ان تصبر ان کی کوئی تدبیر جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی واللہ بما یعملون محیط اللہ کے علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے لیکن ہم اللہ کی طرف آ کے دیکھے تو صحیح ہم نے دنیا کو آزما لیا ہے غیروں کو آزما لیا ہے انگریزوں کو آزما لیا ہے امریکنوں کو آزما لیا ہے یہودیوں کو آزما لیا ہے ہندوؤں کو آزما لیا ہے سرکشوں اور باغیوں کو آزما لیا ہے اور ہم نے ان سے کیا حاصل کیا سوائے ذلت اور رسوائی آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کے نبی نور علیہ السلام فرما رہے ہیں اور آج بھی قرآن کریم امت مسلمہ کے لیے وہی بات کہہ رہا ہے کہ فکل تو استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم بیاموال و بنین و یجعل جنات و یجعل انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا میں نے ان سے کہا کہ آؤ استغفار کرو توبہ کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو اللہ کی طرف رجوع کرو انہو کان غفارا وہ بڑا بخشنے والا ہے بڑی رحمتیں نازل کرنے والا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا آسمان سے موسلا بار دھار بار سے نادل کرے گا وہ بنین اور مالوں کے ساتھ اور اولادوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے جو ہے نئے جاری کر دے گا تم اللہ کے وقار کو کیوں نہیں جانتے ہو کیوں اللہ پر امید نہیں رکھتے ہو آؤ اللہ کی طرف اور اس کا جہاں ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی اصلاح وہاں اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا آج پھر جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں جامعہ جامعہ پنجاب کا ماحول اس میں سب کی ذمہ داری ہے وائس چانسلر صاحب سے لے کر تمام اساتذہ کے نام اور تمام ملازمین اور تمام طلبہ و طالبات کی ذمہ داری ہے کہ آؤ اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے یہ عید کریں کہ اے اللہ اس جامعہ کے اندر جتنی بھی گندگیاں اور نشافتے ہیں اور جتنے بھی شریعت کے خلاف کام ہیں جتنی بھی بے حیائی اور فحاشی کے امور ہیں اے اللہ ان سب کو جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور مٹا کر یہاں کا نظام ہم وہ نظام بنائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے یہ اللہ سے عید کریں اور اس کے لیے ہر فرض ہے وہ کوشاں ہو جائے اللہ کی ہاں اس سے مواخذہ ہوگا اس بات کا کہ تم اس یونیورسٹی کے اندر رہتے تھے اور اس گرد کا ماحول سارا کا سارا بے حیائی اور فاشی گندگی اور نجاست کا تھا کیا تمہارے ایمان میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اگر تمہارا حال یہ ہے تو آج جس طرح کل تم نے ہمیں بلایا ہوا تھا آج ہم تمہیں بلا دیں گے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احوال کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے الدعوان الحمدللہ